مسلمان خدا کے فرمان پہ یقین نہیں کرتا کیا ساری کائنات میں اللہ کا قرآن ہی ایک ایسی کتاب ہے کہ جس کی تصدیق بھی کی جا سکتی علماء اکرام نے لکھا ہے کہ جب موسا علیہ السلاط والسلام کا وہ سندوپ چاہ دریائے نیل سے ہوتا ہوا پھر آؤن کے محل میں پہنچا فرعون ہاتھ بڑھاتا ہے تو وہ پیچھے کو ہٹ جاتا ہے اگر سے آسیا بڑھاتی ہے آگے کو آ جاتا ہے کھول لیا نکال کے دیکھا حسین و جمیل بچہ ہے علماء کرام نے لکھا ہے کہ حضرت آسیا کو ایمان کی دولت کیسے ملی تو لکھا مفسرین نے کہ موسا علیہ السلام کو دیکھتے ہی پیشانی کو جو بوسا دیا اللہ پاک کو اس میں کرم آ گیا کہ ہے تو کافر کی بیوی میرے محبوب میرے کلیم کے پیشانی کو چوننے والی اب تجھے جہنم میں کیسے جانے دو فرعون کو لگا بکنے کی یہ وہی موسا ہے اگر پیاشیا نے کہا نہیں نہیں نہیں یہ وہ نہیں ہے یہ تو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گا میرا بچہ ہے تمہاری بھی ایک ٹھنڈک بنے گی اس کے بعد تلاش ہوئی اس بات کی کہ اب اسے دودھ کون پلائے محلے سے شہر سے علاقے سے بے شمار عورتیں آئیں بادشاہی محل میں ہماری نوکری لگ جائے ہمیں کچھ تنخواہ ملا کرے گی اعزاز ملے گا بادشاہ کے بچے کو دودھ پلانے کے لیے کون تیار نہیں معاف رکھنا وہ زمانہ پھر بھی ایسا تھا کہ وہ دودھ پلا کر پیسہ لینا چاہتی تھی آج کل تو عورتیں اس طرح سے بن چھن کے بڑے بڑے افسروں اور بڑے بڑے امیروں کے سامنے سے گزرتی ہے کہ اگر اس کی نظر پڑ جائے تو میرا کام بن جاتا ہے اگر سے زمانہ کفر کا ہے مگر بے حد سی کا نہیں آج جو کچھ ہو رہا کس سے مختی ہے کون نہیں جانتا سب چشم پیشی سے کام لیتے ہیں لگیانہ اخباروں میں آنے کے پردے کو ختم کرو مولوی کو کیا تکلیف ارے بیٹیاں تمہاری ناچیں گی بہنیں تمہاری ناچیں گی ہمارا سب کچھ بگڑے گا کسی کا کیا بگڑنا ہے قرآن کے محل میں عورتوں کی چہل پہل ہے وہ چاہتی ہے میرا دودھ پی لے وہ چاہتی ہے میرا دودھ پی لے وہ چاہتی ہے میرا دودھ قبول کر لے بچہ فقالت بہار مروقال اللہ پاک فرماتے ہیں میں نے اپنے کلیم کو سمجھا دیا میں نے اپنے کلیم کو بتلا دیا میں نے اپنے موسا کو سمجھا دیا خبردار اپنی والدہ کے سوا کسی اور کی چھاتی کو منہ نہ لگانا ہر عورت بڑا پیار کرتی ہے ہر عورت بڑے پیار سے گود میں اٹھاتی ہے سینے کے قریب کرتی ہے دودھ پلانے کی کوشش کرتی ہے سال دو سال میرے مزے ہو جائیں گے شاہی محل میں آمد رفت رہے گی بڑی تنخواہیں ملا کریں گی لیکن موسیٰ علیہ السلام بچپن میں کسی اور کا دودھ قبول نہیں کرتے اللہ کے نبی دوسروں کا حق نہیں کھا کرتے اللہ کے پیغمبر کبھی دوسروں کے ہاتھوں منہ نہیں لگایا کرتے اندازہ لگاؤ موسا علیہ السلام چند دنوں کی عمر ہے پرام مال نہیں کھاتے اور ہماری سات ساٹھ سال کی عمر ہو گئی قبر کی تیاری ہے آج تک پڑا ہاتھ سے پیٹ نہ بھرا Thank you. مسال اصلاق اسلام کی بہن عورتوں کے بیچ میں کھڑی ہے سارا قدرت کا تماشا دیکھ رہی ہے اور کیا بن رہا کیا ہو رہا دیکھتی ہے اما کو بتاتی جاتی ہے جب بڑی پریشانی ہوئی کسی کا دودھ قبول نہیں کرتے کسی کی چھاتی کو مول نہیں لگاتے کہنے لگی اور تو ایسا ہی محل والوں کیا میں ایسی عورت کو بلا کے لاؤں شاید اس کا دودھ قبول کر لے فقالت افعل أدلكم على أهل بيت يدخلونه لكم وهم له ناصرون موسا علیہ السلام کی کلیم اللہ کی ہمشیرہ دوڑی دوڑی اما کے پاس آتی ہے پہلے لگے اللہ پاک نے بھائی کو بچا لیا اعزاز عطا فرما دیا وہ تو شاہی محل میں پہنچا ہوا ہے اس کے لیے دودھ پلانے والی مائیوں کی تلاش ہو رہی ہے آپ آ جائیں موسا علیہ السلام کی اما آ گئی فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تعزل اللہ پاک فرماتے ہیں میں نے موسا علیہ السلام کی والدہ کے دل کو مضبوط کر دیا دل کو مضبوط کر دیا میں نے گرا لگا دی یکدم اس طرح سے نہ ٹوٹ پڑے جس طرح اپنے نقطے جگر کے ماں ٹوٹ کے پڑا کرتی ہے اور اس بدبخت کو کہیں صبح نہ ہو جائے اور یہ میرے کلیم کو قتل نہ کرا دے لولا اربتنا لا قلبها لتكون من المؤمنين وقالت لأخته قصه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون اس طرح سے آئی جیسا کہ اجنبی عورت ہوا کرتی ہے بڑی بے رخی سے بے دلی سے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو گود میں اٹھایا سارے سے موسا علیہ السلام نے دودھ قبول کر لیا ماں کی چھاتی کو منہ لگا کر کے پینا شروع کر دیا اگر تو موسا علیہ السلام کی اما اما اور والدہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے الہی تو سچا تیرا پیغام سچا تیرے حکام سچے تیری ذات سچی تیری صفا سچی تو نے میری گود میں میرے جگر کو واقع لوٹا دیا خدا کی ذات پہ اور بھی یقین کرے اس کو اللہ پاک نبھاتے ہیں مردوں کو کیا ہوا کہ خدا کی ذات پہ یقین نہیں حضرت آسیہ کے پال رہی تھی موسا علیہ السلام جوان ہوئے شانے ہوئے ہاں ایک دن بچپن میں ہی فرعون گود میں لیے بیٹھا تھا موسا علیہ السلام نے فرون کو داڑھی پکڑ کے جھٹکا دے دیا پتا چلا کسی زمانے کے کافروں کو بھی گاڑی تھی آج تو الحمدللہ للہ آج کو بھی نہیں ہے فرعون جیسے کافر کے چہرے پہ گاڑی ہے مولنوں کے چہروں پہ داڑھی نہیں ہے آسکوں کے چہروں پہ داڑھی نہیں ہے بس وہ داڑھی پکڑ کے جو جھٹکا دیا نا ہو پتا چل گیا یہی تو ہے وہ منہ تھا برا جن کو قتل کروں گا حضرت آسیا نے دوڑ کے گود میں لے لیا اور کہا پاگل ہو گیا بچہ اسے کیا پتا داڑھی کیا چیز ہے عزت والی شہ ہے یا نہیں نہیں گئی میاں بیوی کی فرعون کہتا موسا ہے آسیا کہتی نہیں ہے فیصلہ اس پر ہوا کہ بچے کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا نا نفع نقصان کا کہ اچھا ایک طرف تو آگ رکھو اور ایک طرف سانپ رکھو اور اسے چھوڑ دو موسا علیہ السلام کو اگر یہ سانپ کو پکڑتا ہے تو واقعی موسا ہے علیہ السلام اور اگر آگ میں ہاتھ ڈالتا ہے تو سمجھیں یہ موسا نہیں یہ ایک بہت فرعون کی اور حضرت آسیہ کی میاں بیوی کی ایک محل میں بحث چلی اور اس پر یہ بات اس پر ٹھہری اللہ پاک فرماتے ہیں میرے کلیم تم کو ساتھ کو ہاتھ لگانے لگے تھے چونکہ وہ چلنے والی سہ ہے حرکت والی سہ میرے جبریل نے تیرا آگ پکڑ کر آگ میں رکھ دیا انگلی پہ انگاری لگ گئی منہ میں ڈال دیا زبان جل گئی تسلی ہو گئی پھر ان کی وہ موسا نہیں ہے حالانکہ ان کے عالم پال رہے ہیں دوسرے ہزاروں بچوں کو اب بھی قتل کرتا جاتا ہے یو سب رو اب نا اب یس نہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو اسلام کی جوانی آ گئی حضرت آسیہ کو توحید کی تعلیم دی اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت سمجھائی نبی بچپن میں بھی جوانی میں بھی لڑکپن میں بھی نبی کبھی شرک کے قریب نہیں جایا کرتا نبی شرک کو مٹانے آتا قریب کیسے جائے گا سیدنا موسا علیہ السلام اسلام نے حضرت آسیہ کو توحید کی تعلیم دی انہوں نے اسلام ایمان قبول کر لیا موسا علیہ السلام پر ایمان رکھتی تھی موسا علیہ السلام کی زبان پر یقین کرتی تھی اللہ اللہ کرنے لگ گئی فرعون کو پتہ چل گیا حضرت آسیہ کو پکڑا ہے بڑا پریشان کیا ہے اور پکڑ کے قرآن مجید مزید دبا اوتا اوپا الگ دلاو اگر حضرت آسیا کو ایک ایک ہاتھ میں سو سو میں گاڑ دی ایمان ہو تو ایسا ہو یقین ہو تو ایسا ہو اللہ پاک پر یقین جمے تو ایسا جمے مسوخ جمے تو ایسا جمے اعتماد ہو تو اتنا ہو ہمارا زمین تمقل اور میرے بندے مجھ پر تبکل کر کے تو دیکھ میں تیرے لیے کافی کیسا ایمان ہوگا حضرت آسیہ کا اللہ اکبر باللہ بلّہ پاک ان سے بچائے آزمائش سے بچائے فتنوں سے بچائے وہ اندازہ لگا عورت ذات ہے ایک ہاتھ میں سو میں سے گاڑ دی پروانی کرتی قرآن کریم میں بزور اللہ نظر للذين آمنوا امرأة فرعون میرو النبي کالی چننی والے محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس مائی کا واقعہ بھی بیان کرو جس کے ہاتھوں میں میکیں گاڑ دی جس کو ان کا لٹکا دیا اور کر اپنے ایمان پہ کتنا پختہ ہے آج اچھے بنے لکھے پڑے ایک منٹ میں پھسل جاتے ہیں مقدمے کی تکلیف آ جائے بیماری کی تکلیف آ جائے وہ جی فلانی جگہ ایک ملنگ بیٹھا ہے ہے تو ننگا کر وہ اشارہ کر دینا فوراً کام بن جاتا ہے یعنی اللہ تمہارے یار دوست کوٹھیوں والے تمہارے یار دوست بنگلوں والے تمہارے یار دوست اچھے اچھے باغوں بہاروں والے اور اللہ کے یار اور بالکل الگ ننگے اور ملنگ یعنی یہ تو اشارہ کر دیں فوراً کام بن جاتا ہے فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو وزارہ مسل فرعون میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس نائی کے بارے میں اپنی امت کو بتاؤ ان عورتوں کو بتاؤ ان بوڑھی عورتوں کو بتاؤ جوانوں کو بتاؤ ان امت کی معصوم بچیوں کو بتاؤ بتایا رو دونوں ہاتھوں میں دو سو سے چیلے گاڑ دی گئی ادھر پیر بندے ہوئے خود بادشاہ کھڑا ہوا ہے جس کی گھر والی ہے ایک عرصے تک تک سے شہنشاہی پہ حکومت کرنے والے کی بیگم ہے اعلیٰ درجے کا لباس پہننے والی ہے اعلیٰ درجے کے کھانے کھانے والی ہے اعلیٰ درجے کی زندگی گزارنے والی ہے آج ایمان کی وجہ سے ایک ایک ہاتھ میں سو سو میں سے گڑی ہوئی ہے اپنے جلادوں سے کھڑا ہو کر عذاب دلوا رہا ہے تاکہ موسا علیہ السلام کا دامن چھوڑ دے اللہ کی توحید کا انکار کر دے پرور سارے عالم کی صفات کا انکار کر دے اللہ جانتا حیران ہوتا ہوں جب یہ آئے کے سامنے آتی ہیں اندازہ لگاؤ حالت یہ ہو ایک ایک ہاتھ میں سو سو کیلیں گڑی ہوئی ہیں پیر بندے ہوئے ہیں کمر کے نیچے انگارے لال رکھے ہیں سامنے آیا آؤں اور کہنے لگا سیا اب مال جا پھر وہی شاہی لباس مل جائے گا وہی تخت و تاج مل جائے گا میری ملکہ بن جائے گی یہ محل مل جائے گا کھانا وہی ملے گا پینا وہی ملے گا لباس وہی ملے گا تخت شاہی شاہی ملے گا میں پھر اپنی ملکہ رانی بنا لوں گا پر جو زبان سے کہتی ہے لا الہ الا اللہ اس کا انکار کر دے ساری محل ملے گا ملے گا لباس وہی پہلے والا ملے گا ساری رانیوں کی سردار بنے گی دیکھنا کی لیڈر بن جائے گی آج جا پر انکار کر دینا الہ الا اللہ اللہ کے سوا محبوب کوئی نہیں یوں کہنا بند کر دے مجھے خدا مان لے ساری مخلوق مجھے خدا مانتی ہے تو اور تو اور خدا کو مانتی ہے اور ملتان کے مسلمانوں میں تمہیں کیا بتلاؤں خدا کی قسم حیرانگی کی بات ہے حضرت آسیہ سے پھر سامنے زندہ کھڑا تھا وہ کہتا تھا مرد زندہ کو خدا مان لے تم نے ساری عمر مردوں کو خدا ماننا ہے ہزاروں برس جن کو قبروں میں پڑے ہو گئے تم ان کو خدا مانتے ہو پھر اون اپنے آپ کو زندے کو خدا منوا رہا تھا اور ہے بھی اتنا پکڑا تو چار سو سال گزر گئے سر میں درد کبھی نہیں ہوا کہتا فقال آ ربو کو مل آلہ میں بڑا رب ہوں اگر سے آسیا انکار کر دیتی ہے اس حالت بیتن کل ملی ونجنی من مگر حضرت آسیا کہتی ہے او بدبختی اور کافر میری آنکھوں کے سامنے سے چلا جاؤ مجھے تخت و تاج نہیں چاہیے مجھے تخت شہن شاہی نہیں چاہیے مجھے شاہی محل کی ضرورت نہیں مجھے شاہی لباس کی ضرورت نہیں مجھے شاہی کھانے کی ضرورت نہیں اور تجھے کیا معلوم ہے جنت الفرداس کی بار میری آنکھ کے سامنے دیکھ رہی ہے جو مجھے اس محل کی طرف لے جاتا ہے جو عارضی محل ہے تو بھی عارضی تیرا محل بھی عارضی تیری سہن بھی عارضی تیری حکومت بھی آرزی تیرا حکمراں ہونا بھی عارضی تیرا رب ہونا بھی عارضی کہتی ہے اس عالت کو اب بھی ملی ان کا دل تم سے جمین جنی کمال کی عورت ہے کیسی ہے فرعون جتنا دیا آزاد دیا دے لیا اور بلا اور بلا سارے اپنے زور لگا اور آٹیا کے ایمان سے کھیل کر دیکھ اگر تو اپنے کفر میں پکا ہے اگر تو خدا کے مقابلے میں خدا بننے میں پکا ہے میں خدا کو ماننے میں اس کی پوجا پاٹ کرنے میں اتنی پختہ ہوں تو میرا کیا بنا سکتا ہے میں اپنے ایمان کا سودا کرنے کو تیار نہیں کیا قیمت ہے آج ایمان کی جبھی تو یہ یہودی بکریوں کی طرح آگے لگا لیتے کبھی لبنان کے پیچھے پڑ گیا کبھی کسی کے پیچھے یہ لگ گئے کبھی کسی کے پیچھے لگ گئے یہ لڑا سی واقع میں نکارے خدا کی توحید کا انکار کرنے والا کبھی عزت کی بات نہیں مر سکتا قرآن کریم ہے پیغمبروں کی زبان ہے اللہ پاک کے خود کی زبان ہے صاف صاف کہہ دیتی ہے جاؤ جاؤ نہیں مانتی اللہ پاک نے فرمایا میری آسیا گھبرانا اس آیت ربی کی عید لی بھائی کا نب جیلی مرآم ہے کہنے لگی میں اس جنت فردوس کو دیکھ رہی ہوں جو اس گزار سے بنائی ہوئی ہے نہ وہ ختم ہو نہ اس کی جنت ختم ہو نہ اس میں ڈالنے والا ختم ہو میں تو اس جنت کو دیکھ چکی ہوں اب میں باغ و بہار میں نہیں آ سکتی میں نے آخرت کی بہاریں دیکھ لی ہیں اگر آسیہ کو تو یوں اللہ میاں نے آزمائش میں ڈالا اور پھر کامیاب فرمایا قرآن کریم میں ذکر ہے کافر کی بیوی ایسا کافر جو اپنے آپ کو خدا کہلواتا ہے کہ اس کی بیگم اس کی گھر والی کا قرآن ذکر کرتا ہے قیامت آ جائے گی ہر قرآن کریم پڑھنے والا جب تک حضرت آسیہ کا ذکر نہ کرے قرآن مکمل نہ ہوگا موسا علیہ السلام و اسلام اس کے گھر میں پلتے رہے اللہ نے والا دین لیا ہے دنیا کو مارتا رہا اسی کو کہتا ہے کہ کر رہے تو کرتا پکڑتا دریا کی ماگ میں ہے مرے کو غرق کرتا ہے دریا کی موج میں اور اپنے کو روزی دیتا ہے دشمن کی گود میں موسا علیہ السلام کو فرعون کے گھر میں پال کے دکھا دیا سیدنا موسا علیہ السلام تو اسلام جوان ہوئے بڑے واقعات ہے قرآن کریم کا ترجمہ پڑا کرو کوئی سپارہ کوئی صورت خالی نہیں اگر تو علیہ السلام کے ذکر ہے تو آپ فرعون کے ملک سے نکل گئے مصر کے علاقے میں تشریف لے گئے فرمایا والا توجہ ات ال کو قال عشاء ربي أن يهديني سواء السبيل مصر مشرق علاقہ موسیٰ علیہ السلام اسلام اپنا ملک چھوڑ کر علاقہ چھوڑ کر مدین کی طرف آ گئے مصر چھوڑ آئے اللہ اکبر ہم تو ایسی چیز اللہ سے مانگتے ہیں جو کہ ہم نہیں سمجھے کہ یہ تو کام چلنے والا ہی نہیں ورنہ کون مانتا ہے یہ اللہ کا پیغمبر ہے اللہ کا کلیم ہے کھڑے ہیں دعا مانگ رہے الہی میں پردیسی ہوں میں اجنبی ہوں مجھے راستہ تیرے سوا کون بتائے گا میں اجنبی ہوں میں پردیسی ہوں مجھے راستہ تیرے سوا کون بتائے گا پائے ائی دیا سوا سبھی میشوش علیہ السلام اللہ سے دعا مانگ کر چل رہے ہیں راستے کی سیدھا ہونے کی اچھا ہونے کی کھڑی ہے کنویں کی طرف نہیں آنے دیتی پانی کی طرف نہیں آنے دیتی اور وہ بکریاں پیاسی ہیں دوڑتی ہیں پانی کو دیکھ کر ندی ظلم برداشت نہیں کرتا چاہے کوئی جانور سے ظلم کرے ندی وہ بھی نہیں دیکھ سکتا وہ علیہ السلام آئے اور کہنے لگے کیا بات ہے ان کو پانی کیوں نہیں پینے دیتی بکریوں کو ان نے کہا جی آج ہمارا نمبر نہیں یہاں پانی کے نمبر ہیں آج ہمارا نمبر نہیں کل پلائیں گے ہم ان کو آج اور لوگوں کی باری ہے ہماری باری نہیں بادام آتا ہی کو مالت لال ہتا ہوا بولنا صحیح ہو کبھی دونوں لڑکیاں کہنے لگی ہم مجبور ہیں بھائی ہمارا کوئی نہیں برا ذات ہے اس لیے ہم بکری چراتے ہیں نہیں آج ہماری باری نہیں ہے پانی پینے کی بھی باری ہوا کرتی ہے کہ ہاں ہاں یہاں باری ہے دوسرے اسلام نے ان لڑکیوں کو آنکھوں کے سر نکالا ایک طرف سر ایک طرف ہٹ جاؤ اور آگے بڑھے اور وہ جو پانی نکال نکال کر اپنے مویشیوں کو جانوروں کو پلا رہے تھے ان سے جا کر قریب ان کو دھکا دھکا دیا ادھر خدم اور ان بکریوں کو پانی نکال نکال کر کے پلایا اب ہے بھی ندی ہے بھی پیغمبر و جمیل قد و قامت بڑا اونچا ہے مصر کے علاقے کا جوان ہے وہ جتنی ماقوعوں کو مکڑیاں مکڑیاں پھر تو نا وہ جتنے ہوں گے ہمارے تمہارے کدے والے وہ سارے پھاڑ کر کے پھر بھاگ گئے کمزور آدمی پہلے طاقت میں بھی دکھایا کرتا پھر بھاگنے میں بھی دیر نہیں لگاتا تجربہ کر کے دیکھ لینا جتنا کمزور ہوگا نا گالی موت دے گا بڑا اکڑے گا سمجھاؤ نا نہیں جی میں نہیں مرنا اگر ایسا گوسا دکھاؤ نا پھر فوراً تشریف لے جائے گا آیا نقص بھاگ گئے سارے لو پانی پلانے دو میں نے اپنی بکریوں کو پانی پلا ہے سارے بھاگ گئے موسى علیہ السلام نے ان بکریوں کو پانی پلا دیا وہ لڑکیاں بکریاں لے کے چلی گئی قرآن کریم کہتا فسقا لهما ثم تولى الى الظل فقال ربي اني لما انزلت الي من خير فقير الله اكبر الله اكبر موسا علیہ سراک اسلام نے بکریوں کو پانی پلا دیا وہ لڑکیاں لے کے چلی گئی پردیسی ہے وہ سارے اسلام آگ ہے بھوک ہے کئی دن کا ہے ان لڑکیوں سے کچھ نہیں مانگا جن کی بکریاں تھیں میرے تیرے ہوتا ایسا اتر دیکھو جی ایسے پہلی بکریاں نے پانی پلایا تم سانو روٹیاں کھواؤ فوراً وہی معاوضہ طلب کرنا تھا یا وہ جو دوسرے اکڑے ہوئے پانی پلا رہے جو جن کا نمبر تھا وہیں سے کسی کو پکڑ کے کیا لیتا ہو بھائی میں اس آدمی کو گا کہ تو روٹی لے کر آئے گا ورنہ میں کونے میں پھینکنے لگاؤں اسے ہزاروں طریقے تھے روٹی مانگنے کے پر اللہ اللہ اللہ خدا کا پیغمبر اللہ کے ڈر کے سوا کہیں بولی نہیں پھیلاتا فرمایا رف دلّی میں بکریوں کو پانی پلانے کے بعد ایک درخت کے نیچے جا رہے تھے حضرت موسا علیہ السلاط وسلام اور یوں بولی اللہ کے دربار میں پھیلا دی الہی تو جانتا ہے تجھے اچھی طرح سے معلوم ہے یہ پیٹ تیرا لگا ہوا ہے میں نے کئی دن گزر گئے کھانا نہیں کھایا ربی ربل کر مالک میرے تیرے دروازے کا فقیر ہوں تیرے دروازے کا محتاج ہوں تم صرف مانگتا ہوں من خیر فقیر تیرے دروازے پہ مانگتا ہوں تیرے دروازے پہ گولی پھیلاتا ہوں ہی سب کا داتا ہے ہی سب کا پالن ہار ہے تیرے سوا مجھے کون کھانا کھلا سکتا ہے آواز آئی موسا گھبرانا علیہ سلا تو سلام روٹی مانگی میں روٹی پکانے والی کا بھی انتظام ساتھ ساتھ کر رہا ہوں میرے دروازے پہ جب چولی پھیلا دی جب دروازہ میرا ہی کھٹکھٹایا ہے اس حالت میں بھی پھر انتظار کر آئی روٹی بھی آئی روٹی پکانے والی بھی آئی یہ لکھا علماء کرام نے کہ چند علیہ اخلاق اسلام نے ابھی جھولی نیچے کو نہیں چھوڑی تھی سجا ان دونوں لڑکیوں میں سے ایک آئی وہ جو بکریاں چلا رہی تھی اللہ علی الغیب ہے اللہ بے نیاز ہے جانتا تھا کہ چود صدی کے لوگ قرآن پڑھ کر خدا پر بھی اعتراض کر دیں گے جوان لڑکیاں میں بکریاں چراتی تھی کم سی ہی آئی چل رہی تھی اور حیا سے لبریز تھی حیا سے بھرپور تھی کوئی بے حیائی نہیں کر رہی تھی جس کی شرم کا خدا گواہ ہو جس کی حیا کا خدا گواہ ہو جس کی حیا کا کالی کملی والا گواہ ہو جس کی حیا کا ایک لاکھ انتیس ہزار صحابہ گواہ ہو اس کی حیا کا کیا کہنا ان دونوں لڑکیوں میں سے ایک آئی اور کہنے لگی قالت ان ابھی کر میرے ابا تجھے بلا رہے ہیں میرا باپ تمہیں بلاتا ہے مثال سلاد کے چل رہے ہیں بھوک نے بھی کر رکھا ہے اللہ اللہ اللہ اللہ اس وقت مجھے علیہ السلام یہ بھی کہتے کہ تیرے ابا کے پاس سے میں جاؤں گا تمہارے یہاں کی روٹی ٹکڑا بھی ہے مجھے تو بھوک لگی ہوئی ہے میں ندھان آ چکا ہوں بھوک سے چلنا میرے لیے مشکل ہو رہا ہے اس نے کہا کا لیا گاجر کا تمہیں بدلا دینا چاہتا ہے کچھ مزدوری دینا چاہتا ہے اس کا معاوضہ دینا چاہتا ہے تمہیں دیکھنا اور ملاقات تم سے کرنا چاہتے میرے تمہیں بلا رہا ہے علیہ السلام و اسلام اس لڑکی کے ساتھ ساتھ چلے گئے حضرت سعید علیہ السلاط والسلام جو وہ بھی نبی ہے فرما سلیم اللہ اور میرے موسا جب مجھ سے مانگا ہے تو میں بھی اپنے نبی کے گھر سے کھلاؤں گا نبی کے گھر سے کھلاؤں گا اپنے محبوب بندے کے گھر سے کھلاؤں گا جس کے سر پہ تازے نبوت ہے اس کے گھر نبی نبی نبی کو نبی کے گھر سے کھلاؤں گا اگر اللہ میاں ہمیں یہ فرما دیکھتا کہ تو تمہیں پیروں کے گھر سے کھلایا کروں گا پتہ نہیں کیا بنتا وہ تو کھانے کھانے کے لیے پیدا کیے تھے اللہ پاک نے کھلانے کے لیے گھوڑے پیدا کیے نبی کو اللہ نبی کے گھر سے اپنے حکم سے کھلایا فرمایا میرے موسا شاہد علیہ السلام کے مکان سے آ میں جا وہ لا علیہ السلام نے واقعہ بیان کیا پھر ان کا میں مصر کرنے والا ہوں ایسے ایسے وہاں کے حالات ہیں فرمایا لا گھبرانا نجوت من القوم الظالمین اللہ پاک نے آپ کو ظالم قوم سے نجات دے دی ہے اب گھبرانے کی کوئی بات ہی نہیں آٹھ برس تک تم میری خدمت کرو گے میری بکریاں چراؤ گے میری یہاں کام کرو گے آٹھ برس تک یہ حق مہر ہے تمہارا اللہ اللہ مسل اخلاق اسلام کا بھی حق مہر آٹھ برس بکریاں چلانا ہے ہم لوگ شادیوں کو تو لاکھوں خرچ کر دیں گے کاروں کا خرچ کئی ہزار کا بس کا کرایہ کئی ہزار کا بری کئی ہزار کی سونا چاندی کا زیور کئی ہزار کا کھانا پینا کئی ہزار کا اور جب حق مہر کا نمبر آتا ہے میرے ساتھ پوچھتا ہے کہ کتنا حق مہر لڑکی کا اور جی شریف اسلامی قرآن والا کے وہ کون سا سوا بچی بچوں ہے سونے کا ایک تولا ڈھائی ہزار کا اور لڑکی کا حق مہر بتیس روپئے خیال لے کتنا نیک آدمی ہے سید آفات جا رضی اللہ تعالیٰ کا حق میں جبکہ حضرت علی کے پاس رضی اللہ تعالیٰ کے پاس ایک پائی پیسہ کٹا بھی نہیں اللہ پاک کے نبی نے خاتون جنت کا حق مہر چار چار سو اسی درہم مقرر کیا ایک سو ساڑھے سینتیس کیونے چاندی مقرر کی اچھا بکری کا ایک کوئی دوست نہیں آتا اپنا حق مہر لے کے اور ایک ٹائم کھا کے دکان مار کے لڑکی اپنے بیچاری پھرتی رہے دین سے کوئی ہمارا واسطہ نہیں رہا دین سے ہمارا کوئی تعلق نہیں رہا انہیں معاملات میں تو شریعت چاہیے ہمارا یہ خیال ہو گیا کہ مسجد میں شریعت چلا کرتی ہے اور سڑکوں پر مارکیٹوں میں بدماشی چلا کرتی ہے صرف جب مسجد میں آؤ تو خیال کرو کہ میرا کدھر ہے اللہ کا قرآن بھی ہے خدا بھی ہے مصطفیٰ کریم بھی ہے جب باہر نکل جاؤ کوئی نہیں تو حضرت شعیب علیہ و اسلام نے موسا علیہ السلام سے کہا کہ دیکھو میاں ہم آپ کو بچی دیں گے آپ کو میرے یہاں آٹھ برس تک ہماری خدمت کرنی ہوگی بکریاں چرانی ہوں گی اس کے بعد آپ کی مرضی ہے اب بتاؤ ایک آدمی بھوکا ہو اور بھوک نے تنگ کر رکھا ہو اور اللہ پاک اتنی کریمی فرمائے کہ روٹی بھی ملے روٹی پکانے والی بھی ملے مکان بھی ملے بکریاں بھی ملے وہ سارے سلام خوش ہو گئے فرمانے لگے کا آسرام تمہاری پرواہ اللہ والے میں تو تیرے یہاں دس برس لگا دوں گا پرواہ نہ کر سیدنا دن موسا علیہ السلاق و نے ان کے یہاں گزارے ہیں دس سال اس کے بعد حضرت حاضرہ کو لے کر کے رخصت ہوئے ابھی راستے میں ہے طوفان آیا ہوا آئی بارش آئی اور ادھر حضرت حاضرہ موسا علیہ السلام کی گھر والی کو بچے کی پیدائش کا درد شروع ہو گیا اندازہ لگاؤ موٹر کار ہوائی جہاز سواری میں کہاں تھی میدانی علاقہ ہے سفر ہے ادھر بارش ہے ادھر طوفان ہے رات کا وقت ہے ادھر حضرت کے حاضرہ کو درد ذہن پیدا ہوا بچے کی پیدائش کا درد ہوا اللہ اپنے بندوں کو اپنے نبیوں کو بار بار آزماتا ہے بار بار آزماتا ہے کوہسور کے اوپر جلوہ دکھائی دیا کچھ روشنی دکھائی دی پلم کبا موسل اجل وسار دیا آن سم جان بوری نارا کوسو آ تمہارا لالی آتی لاری علیہ السلام فرمانے لگے تم یہاں ٹھہرو اپنی گھر والی کو میں آگ لاتا ہوں تمہارے لیے آگ جلاؤں گا تمہیں گرمی پہنچاؤں گا تپش پہنچاؤں گا کسی سے راستہ بھی معلوم کریں گے ہم تو راستہ بھول گئے مگر جب کورے پہ پہنچے بخلا لئی جوتا اتار دا ان کا دل و اے میرے کریم اے صاحب پاک وادی میں کھڑے ہو میں تیرا رب ہوں یہ تیرے رب کا جلوہ ہے آگ لینے آئے تھے اختر تو کبھی نیماز میں نے آپ کو تاج نبوت اڑا دیا نبوت کا تاج اڑا دیا آج سے میرے آپ نبی ہے میرے کلیم ہے میرے موسا آئے آگ لینے سے پرور عالم نے تاج نبوت کو نواز دیا علیہ السلام گلواری کے پاس تشریف لے گئے اور وہاں جا کر بتایا کہ اللہ پاک نے مجھے نبوت عطا فرمائی ہے تو عرض کر رہا تھا کہ ہر نبی کی واقع میں یہ تعلیم ہے کہ مانگو خدا سے چو خدا کے دروازے کے ساتھ اسی کے دروازے کے دستک دو وہی سب کا مشکل کشا ہے وہی سب کا حاجت روا ہے وہی سب کا پالن ہار ہے خدا کی قسم ایک سوئی کے ساتھ جتنا بھی کوئی کسی کی بگڑی نہیں بنا سکتا خدا کا جو اس میں آتا ہے اللہ فرماتا گندا میرا ہو کر میں زندہ میں حیو کئیوں میں تجھے کھلانے والا میں تجھے پلانے والا میں تجھے جوانی دینے والا میں تجھے شباب دینے والا حسن دینے والا دولت دینے والا اللہ پاک فرماتے ہیں میرے غزل کی انتہا ہو جاتی ہے جب تو میرا دروازہ چھوڑ کر جب تو قبر اور مرے ہوئے اور مردے کو اور مٹی کو جب سجدہ کرتا ہے اللہ کہتا میرا غزل جوش میں آتا ہے کہ میں ساری کائنات کو غرض کرتا ہوں ہر نبی کے واقعے سے یہی آپ کو پیغام ملے گا اندازہ لگاؤ موسا علیہ السلام کو بھوک لگی تو روٹی بھی اللہ سے مانگ رہے ہیں مسلمانوں نے جب سے قرآن چھوڑا ہے نا مشیون اور میاں ایک قرآن ایسا ہوتا ہی رہتا ہے قرآن میں ٹھیک ہے پر دیکھو نا یہ جو اللہ والے ہیں نا بے عقل یہ بھی آئےے ہمارے جو اپنا نند نہیں چھپا سکتا جو اپنی شرم نہیں چھپا سکتا جو عورتوں کے سامنے نندا بیٹھا رہتا ہے وہ تجھے دیکھے دے گا وہ تمہارے سڑکوں کی حفاظت کرے گا وہ تمہاری بسوں کی حفاظت کرے گا اتنی بڑی لانت ہے خدا کی قسم اللہ پاک میں قرآن کریم میں نے کیا اور ایک جگہ پر سورے توبہ میں خدا گلئی جلال میں آ گیا بہت جلال میں آ گیا خدا فرمائی چسٹب برل اولا چسکب برلا ہوں آبادی عرسیہ الہی اگر تو ایک مرتبہ بخشش مانگنے سے نہ دے گا سبھی نمر رتن میں ستر مرتبہ مانگوں گا فرمایا میرے محبوب صرف کرنے والے کے لیے آپ بخش مانگے یا نہ مانگے سب ستر مرتبہ بخش دعا مانگا اللہ لہم میں خدا مشرق کی بخش کرنے کو تیار ہوں ختم نہیں اس کو فرما رہے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم میرے محبوب جیلی تیری ہو زبان تیری ہو آگ بھی تیری ہو آنکھیں تیری ہو آسو تیرے ہو اور واسطے سے کے ہو مجھے اپنی چندریائی کی قسم میں تیری جیلی کو پڑے کر دوں گا سترواں کما مانگ میں نہیں دوں گا کتنا اللہ پاک جلال میں آیا ہے کس قدر خدا بند عالم قہر اور جوش میں آئے اس لیے نماز بھی پڑھو روزے بھی رکھو اخلاق بھی پیدا کرو مگر شرک کی لانت سے بچو کوئی بھی چھوٹا بڑا کوئی درخت کوئی جگہ کوئی کمر کوئی پہاڑ کوئی چشمہ کوئی بھی اللہ کے سوا بندے کی حاجت روائی نہیں کر سکتا یہاں سے نکلو گے نا سڑک سمجھتے کئی اشارہ کر کے کہیں گے اس طرح لال درد جا سکتا ہے کہ حضرت علی کے نام لال نہیں درد درد جا سکتا سردا کبل خوشا گولی لال جلاب جی سکتا ہے کہ اللہ راجا کے کول جا کے کچھ نہیں لگتا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہوں سمجھ آئی اللہ <laughs> ایک ہے دوا کے طور ابھی حدیث بخاری شریف کی روایت ہے کہ دوا بھی ہر دوا اللہ سے عزل مانگتی ہے اپنا اثر کرو یا نہ کرو اگر اجازت مل جائے تو اثر کرتی ہے ورنہ پیشاب پخانے میں الٹی کے ذریعے نکل جاتی ہے اور میں کہتا ہوں وہ گولی بھی خدا کی محتاج ہے وہ مکسر اور دوا بھی خدا کا خدا کے محتاج ہے وہ آپریشن کرنے والا بھی خدا کا محتاج ہے اور وہ ذرات بھی خدا کے محتاج ہے ایک کوئی بھی ایسی چیز نہیں جو اللہ تمہارے کو تعالیٰ دل ہو کی محتاج نہ ہو اور جو محتاج ہے وہ رب نہیں جو رب ہے وہ محتاج نہیں اللہ تعالیٰ کو اور آپ کو قرآن کریم سمجھنے کی اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کا کامل ایمان کے خاتمہ دل خیر فرمائے اللہ تعالیٰ ہم سب کی آخرت کو اچھے سے اچھی بنائے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اچھا، اچھا۔ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه الكرام یا اللہ سب کی جھولیاں بھر دے سب کی تمناؤں کو پورا فرما اے میرے پروردگار یہ مرد اور جتنے تیرے دروازے کے فقیر بنے بیٹھے ہیں سب کو نواز دو یا اللہ سب کی مشکلوں کو آسان فرما یا اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما بلا دو جہان کے دولت سے ہم سب کو نواز دو پروردگار عالم ہم سب کی گناہوں اور خطاؤں کو نہ دیکھ اپنے کرم و فضل کو دیکھ الہی ہم سب کو معافی عطا فرما یا اللہ سب کو آل اولاد عطا فرما لاہالم ان سب کی مشکلوں کو آسان فرما سب کی پریشانیوں کو دور فرما یہ محمد یاسین کاروبار کے لیے کہتا ہے دعا کر اللہ پاک برکت عطا فرمائے سب کے کاروبار میں برکت عطا فرمائے یہ عبد الرحمان ہمارا بچہ ہی ہے ہر وقت دعا میں بھی کرتا ہوں آپ بھی کرے اللہ پاک اس کی جھولی بھرے اس کی والدہ کو بھی اللہ تندرست تندرستی اس کی فرمائے گھر میں خیر و برکت عطا فرمائے یا اللہ سب کی مشکلوں کو آسان فرما سال مسلمانوں کو بجلی بنا یہ رب نواز کہتا ہے کہ میرے بھائی کی مقصد کے لیے دعا کر اللہ پاک مرحوم کو دوں بھی فردوس میں آ عطا فرما یہ ہماری بستی میں ہی ہمارے خاندان میں ہی میرے سارے لگتے تھے تیسرا روز ہے بیچارے دنیا سے رخصت ہو گئے اللہ تعالیٰ مرحوم کی مقصد فرمائے اللہ پاک اس کی قبر کو جنت کا باغ بنائے اللہ پاک ہم سب کے والدین کی مقصد فرما آبا و آزاد کی مقصد فرما العالمین سب کی مشکلوں کا آسان فرما ساری امت کی بخش فرما خدمت گزاروں کی مقصد فرما مسجد مدرسے کے خدمت گزاروں کے مال و جان برکت عطا فرما یا اللہ ان کا قبر حسر اچھا فرما موت اچھے سے اچھی فرما اعلیٰ ان درجے عطا فرما ہمارے اساتذہ کی مغفرت فرما مسائل کے دردوں کو بلند فرما یا اللہ شرک کو آپ کی لالچ سے بچا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کا تابے دار بنا یا اللہ سب بیماروں کو سکھا فرما سب کے دکھ دردوں کو دور فرما العالم ان تمام مسلمانوں کی اولاد کی نگبانی فرما ہمیں اور ہماری اولاد کو نیک اور نمازی بنا